اپنے امتیوں سے یہ بات بتائی کہ دین تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے اس لیے کہ دین دنیا بھی اچھی بنائے گا اور دنیا سے جانے کے بعد قبر اشر نشر خبصرات میزان جنت جہنم یہ منزلیں ہیں یہ ساری منزلوں میں حقیقت دلائے گا اور ہمیشہ کی جنت دلائے گا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس لیے اس کی مثال روح کی طرح ہے جیسے آدمی کا جسم ہے تو ایک باڈی ہے اور اس کے اندر ایک جان ہے جس کو روح کہتے ہیں تو باڈی جو ہے جسم جو ہے اس کی قیمت روح کی وجہ سے ہے روح ہے تو آنکھیں کنتی ہے روح ہے تو زبان قیمتی ہے روح ہے تو ہاتھ پر قیمتی ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی کی آنکھوں میں درد ہے اور ڈاکٹر کے پاس میں گیا ہے ڈاکٹر نے اسے کہا کہ بھائی آپریشن کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹر صاحب کتنا پیسہ خرچے ایک لاکھ روپیہ خرچ ہے ایک لاکھ روپیہ خرچ ہو اب وہ اپنی آنکھ کو صحیح کرنے کے لیے لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو دوسرا آدمی گیا کہ صاحب مارا کھانا بھی ہماری آنکھ کے دکھے سے ڈاکٹر نے دیکھا ڈاکٹر نے کہا زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہ ٹوپ لکھ دیتا ہوں میڈیکل میں سے لے لینا اس ٹیوب کی قیمت پچیس روپے اب اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں بتا کر گھر گئے وہ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے اور اس نے سوچا کہ میڈیکل میں سے ٹیوب منگا لوں لیکن اللہ کی شان جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پچیس روپے کی ٹوپ آنکھ میں ڈال دینا وہ گھر پہنچا اس کا انتقال ہو گیا اس کی روح قبض ہو گئی روح نکل گئی اب پچیس روپے کی ٹوپ انتقال ہو گیا ہے اب انتقال کے بعد کوئی رشتے دار اس کا بھائی اس کے گھر والے پچیس روپے کے ٹوپ لا کر اس کی آنکھ میں ڈالیں گے نہیں ارے بولو بھائی ڈالیں گے کیونکہ اب آنکھ کی کوئی قیمت نہیں کہ روح چلی گئی اصل چیز تھی وہ چلی گئی کیا روح ہے تو قیمت ہے کہ وہ ہے تو ایک لاکھ روپئے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہے قرضہ لینا پڑے گا کسی سے ادھار لینا پڑے گا تو ادھر لے کر آپریشن کروانا ہے یہ روح ہے اور روح چلی گئی تو پچیس روپے کی ٹوپ بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ایسے دین ہے کہ دین کی مثال روح کی طرح ہے اگر میں سے دین نکل گیا تو روح نکل گئی تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں اس کی کوئی کمر نہیں اور پریشانیاں تکلیفیں مسائل اس کو گھیر لیں گے اور دنیا میں بھی مسئلے کھڑے ہوں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بڑے مسئلے کھڑے ہوں گے سزا لیکن بلا آزاد بلا کرتی اکبر لو یا نمون قبر قبر کی تکلیف بڑا مسئلہ ہے دنیا کی تکلیفیں چھوٹی موٹی ہوگی چاہے وہ سمجھتا ہو لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں اگر گیس کا بوتل نہیں آیا تو مسئلہ نہیں ہے دوپہر میں کھانا نہیں پکا مسئلہ نہیں ہے لیکن بڑا مسئلہ خبر کے عذاب سے بچنے کا ہوتا ہے خبر کا عذاب ہے وہ سارا بھول جائے گا کل میزان جہنم ایک گوٹا لگے گا پوری زندگی کی راحت بھول جائے گا ایک گوٹے میں یہ ساری راحتیں ختم ہو گئی کہ جتنی راتیں اس کو ملی تھی جہنم کے گوتے میں سادہ بھول جائے گا یہ منزلیں بڑی اور یہاں دن بگڑ نہیں چلے اس لیے امبیا علیہ اللہ السلام نے ہمیں جو خبر دی کہ دین ہماری سب سے بڑی ضرورت کہ دین آدمی دین دین والی زندگی آدمی گزارے گا مزے والی زندگی اب ہمارے لیے نمونہ صحابہ تعلیم اجمعین ہے اللہ کے نبی علیہ صلاحت والسلام نے ہمارے لیے جو نمونہ صحابہ کو بنایا اس نے فرمایا کہ شادی کرنے کی جو میرے صحابہ ستاروں کے معنی ان میں کسی ایک کی ابتدا کرو کہ مندر تک پہنچ جاؤ کہ صحابہ کی زندگی میں مکمل دین تھا اور زندگی ہری بھری تھی مزے والی زندگی کے راحت اور اطمینان اور سکون زندگیوں کے اندر تھا ان کی زندگیوں میں یہ دین کیسے آیا ایک محنت کی اس محنت کے نتیجے میں ان کی زندگیوں میں دین آیا تو مکمل دین آیا وہ محنت کا ماحول بنایا محنت کا ماحول بنایا اور ماحول کے نتیجے میں آدمی دین پہ چلا تو محنت ہوئی ایمان کی محنت ہوئی عمل کی محنت ہوئی تو وہ امان کہ جس کے ذریعے انسان بھی بنا اور اس کے ذریعے دنیا بھی بنی کہ گھر بنا کنبا بنا قبیلہ بنا تاجر کی تجارت صحیح ہو گئی گھروں میں عورتوں کے استوا کی زندگی صحیح ہو گئی معاشرت صحیح ہو گئی رہن سہن صحیح ہو گئے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت دین لے کر جاتا تھا تو وہ کون سی وہ کون سے عمل تھے وہ کون سی محنت تھی کہ صحابہ نے وہ محنتوں کو کیا تو چار بنیادی چیزیں تھیں کہ جس سے ہر شعبے میں دین گیا جوان کی جوانی میں بڑھاپا اپنے بڑھاپے میں تاجر اپنی تجارت میں ملازم اپنی ملازمت میں ذمہ دار اپنی ذمہ داری میں تو وہ دین گیا کہ ہر ایک کا تعلق جو ہے کس سے تھا مسجد سے تھا اور مسجد میں مسجد ہوتے میں امال دعوت ہوتے ہیں وہ چار عمل تھے کمی علیہ اللہ السلام نے عمل کو کیے کہ ہر فرد دائی کا ہر فرد دائی اور ہر فرد عامل کا کہ جو دعوت دی جا رہی تھی جس کی دعوت دی جا رہی تھی وہ اپنی زندگی میں اس کا عمل تھا کہ داعی بھی تھا عامل بھی تھا اور عالم بھی تھا جانتا تھا اور اس کو نبوی طریقے پر کرتا تھا خدمت کے ذریعے اشار کے ذریعے ہمدردی کے ذریعے ہر ایک کا بھلا چاہتا تھا آجیزی اور ایک کے ذریعے آوازوں کے ذریعے اپنے کو مٹا کر میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں میں کچھ نہیں کہ میرا جینا امت کے لیے میری جان مان امت کے لیے تو ہر آدمی ہر ایک کی خدمت کرتا تو یہ بنیادی عمل تھا اس عمل سے ہر ایک کا کنیکشن تھا ہر ایک مسجد سے جڑا ہوا تھا اس لیے مسجد نبوی پوری دنیا کے لیے نمونہ تھی کہ صحابہ نے ایک محنت کے ذریعے مسجد نبی کو ایک نمونہ بنایا اور مسجد نبی پوری دنیا کے اندر ایک نمونہ تھا کہ جس میں کہ مسجد ہری بھری رہی اس وقت عمل ہو رہا ہے کہیں دعوت دی جا رہی ہے کہیں سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے کہیں عبادت ہو رہی ہے کہیں خدمت ہو رہی ہے کہیں عمل اس میں تھے تو یہ اعمال ہمیں اپنے اندر زندہ کرنا ہے یہ عمل کے ذریعے ہمارے محلے ہرے بھرے ہو جائیں گے ہماری بستیاں ہری بھری ہو جائیں گی ایک ایک فرد تک تو اس کی زندگی ہری بھری ہو جائے گی اس لیے کہ ان عمل کے ذریعے ہر ایک کے اندر دین آ رہا ہے اور پھر آگے ہر ایک کے اندر دین کی محنت آ رہی ہے ہر ایک آدمی چوکن نہ ہو رہا ہے ہر ایک آدمی جاگ رہا ہے ہر ایک آدمی بیدار ہو رہا ہے ان عمل کے ذریعے یہ عمل جہاں وجود تھے یا پھر عمل کے ذریعے سو فیصد عبادت وجود میں آ گیا اچھا، آپ دیکھو سو فیصد عبادت ہے کہ سو فیصد نماز ہے سو فیصد روزہ ہے سو فیصد زکات ہے سو فیصد حج ہے کہ جن کا حج فرض ہے وہ سارے حج کر رہے ہیں جن پہ زکات فرض ہے بلکہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اتنا خرچ کر رہا ہے اتنا خرچ کر رہا ہے کہ زکاتی فرض نہیں کہ مال آیا خرچ ہو گیا مال آیا خرچ ہو گیا پھر آگے فرائض واجبات سنتیں عبادتوں میں زندہ ہو سو فیصد عبادت ہے سو فیصد رہن سہن سو فیصد اب نظر کرو ہی سکتا ہے کہ سو فیصد معاملات ہے کہ مال کی محبت دل کے اندر نہیں ہے کہا آئے زمین بیچی ایک نے زمین خریدی تو انہوں نے بیچ دی اس نے انہوں نے خرید لی زمین میں کام شروع کرنا تھا کام شروع کیا کھودنا شروع کیا تو اندر سے چرو نکلا جواہرات نکلے ہیرے چاندی موتی یہ ساری اندر سے زیادہ پورا نکل تو جس نے زمین لی تھی اس نے یہ نہیں کہا بھائی برکت ہو گئی کہ کام بن گیا اپنا بلکہ جس نے لی تھی اس کے پاس میں گئے بھائی وہ سودا جو ہوا اپنا آپ سے میں نے زمین خریدی تو وہ زمین کے اندر ایک ضرور نکل آئے گا جواہرات جو آپ کے دادا پردادا جو ہوں گے آپ لے لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو آپ کو زمین بیچ دی یہ ماحول بنا تھا میں نے تو آپ کو زمین بیچ دی اب زمین بیچی جو زمین میں وہ آپ کا میرا نہیں ہے ارے بھائی زمین بیچی ہے اس لیے جواہرات تھوڑی بچا آپ نے اب دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کس کا حق لینے کا کہ حق دینے کا بولو نا بھائی ہاں یہ وہ ہوا کہ حق کے دینے کا جھگڑا ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی لے لو نہیں بھائی نہیں لے سکتا دیکھتی میں نے اب بات پہنچی قاضی کے پاس کہ صاحب نے بات سنی فیصلہ کیا بھائی یہ تو مقدمہ کا دائر ہوا ہے حق کے دینے کا ابھی تو سمجھ میں نہیں آتا اپنے کو ہمارے حساب سے کہ بھائی بہت برکت ہو گئی ماشاء اللہ کام بن گئے اپنا تو نہیں نہیں یہ محنت تھی اس محنت کے نتیجے میں دنیا کو یہ چیزیں دی ایسا مانا مان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس محنت سے میں کیا چاہتا ہوں کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جو سطح چھوڑ کر گئے تھے وہ سطح امت میں زندہ ہو جائے امت میں یہ چیزیں زندہ ہو جائے یہ ساری بات امت میں زندہ ہو جائے سو فیصد عبادت سو فیصد معاشرت سو فیصد معاملہ تھا کی محبت ہر ایک کے دل میں سے نکل جائے ایسا ماحول اور جب ایسا ماحول بنتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فہم بھی دیتے ہیں سوج بوجھ دیتے ہیں اللہ پاک کیا ایسا فرماتے ہیں احمد فرماتے ہیں ہاں کیا آپ ان سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں وہ بھائی ہم دور دنور اللہ بھائی سب کے پاس میں گئی بات بھائی سب نے کہا اچھا بھائی بات یہ ہے اب کیا کرنا ہے تو صاحب نے کہا اچھا بھائی کوئی لڑکا ہے کہ نہیں آپ کا ایک ایک پارٹی کو پوچھا آپ کا کوئی لڑکا ہے جوان کہا ہے نا لڑکا ہے جوان کہا اچھا آپ کی لڑکی ہے کہاں ہماری لڑکی ہے ایسا کرو دونوں کی شادی کر سکو اور یہ جواہر ہے دونوں کے نام سے کر دو ایک ماحول ایسا بنا ہوا تھا یہ جو مطلوب ہے اور یہ ماحول اس محنت سے بنے گا بالکل پکی بات محنت صحیح روپ پر صحیح کرتی تو یہ عمل جو ہے یہ عمل بزرگ جائے یہ عمل گندہ ہو جائے گا لیکن جب یہ عمل بھج جائیں گے یہ چیزیں یہ چیزیں وہ زندہ ہوگی بالکل پکی بات ہے ہاں۔ کہ ہر گھر ہرا بھرا ہوگا محلہ ہرا بھرا ہوگا بستیاں ہری بھری ہوگی تاکہ اپنی تجارت میں صحیح چیز بولے گا صحیح چیز بتائے گا صحیح چیز دے گا پھر تھیلی پہ نہیں لکھے گا کہ بیچو پانچ لیوا میں نہیں آیا ہاں وہ تھیلی پہ لکھے گا کہ بیچو نمان پاچو لیواما اونچے ہاں ایک ماحول ایک فضا بنے گی تجارت میں ایک ماحول بنے گا نماز کا ماحول بنے گا کوئی نماز نہیں چھوڑے گا سفر میں ہزر میں پکنک میں کسی بھی جگہ پہ کہ اپنی نماز کو نہیں چھوڑے گا ایک ماحول میں سیکھنے کا ایک ماحول بنے گا ہر ایک آدمی اپنا علم سیکھ رہا تھا جیسے اس زمانے میں تھا کہ ان کے عام تھا ایک تاجر کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا بھائی دوستی یہ دونوں دوست تھے سونے کی تجارت تھی اس کی تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذرا تھوڑا سونا دینا ہے تو دے دو مجھے اتنے سونے دے دے تو تاجر کہہ رہا ہے اسے دوست ہے پیسے لایا کہ نہیں پیسے تو نہیں لایا دوستی ہے ابھی تو پتا نہیں ہے یہ دم دیے کہ سونے کی چیزیں صحیح ہوگی ایک ہاتھ پیسہ تو ایک ہاتھ سونا لو تو کت ہوگی پیسے تو لے کے آیا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے تاجر یہ ماحول بنا ہوا تھا ایک ہاتھ پیسہ ایک ہاتھ سونا تو اس نے کہا بات بات تو صحیح ہے اس کو بھی لائٹ ہے کہ ہاں بات صحیح ہے مسئلہ تو یہی ہے رک میں ذرا گھر جا کے پیسہ لے کے آتا ہوں دوسرے کا نہیں نہیں بیٹھ بیٹھ بیٹھ پہ میرے سے ادھار لے کے پیسے میرے سے پیسے لے لے اور اب یہ سونے کی قیمت چکا دے پیسے دن اور بعد میں آگے مجھے دے دے گا تازیا یہ صحیح ہو گئی بہر کا مسئلہ آیا اگر تمہارے دیتا ہو سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد نے کہا بھائی یہ آنند پانند میرے ہو رہی ہے کوئی اس لیے لکھا رہا ہے کوئی اس لیے لکھا رہا ہے غریب بچی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں دمن کہا بھائی سب کی مہر ایک رہے گی انتظام کے ماتے ہیں اعلان کر دیا گیا جیسا اعلان ہوا وہ پیچھے بڑی بھی بیٹھی تھی پردے میں تو فوراً حضرت عمر سے کہا کہ یہ اپنے قرآن حدیث سے فیصلہ کیا قرآن اور حدیث سے فیصلہ کیا اصل تو میں نے کہا نہیں قرآن حدیث سے میں نے فیصلہ نہیں کیا میں نے تو انتظام کے مار کے فیصلہ کیا تو فوراً اس کا قرآن کا ہی کہہ رہا ہے ایسا انہوں نے چاہیے کہ ان کی میں دیر ہو تو جب قرآن ڈھیر کی دیر کہہ رہا ہے تو تم کیا طے کر رہے ہو ماحول بنا ہوا ہے اپنے دین کا دہائی ہر اپنے اپنے دین کا جاننے والا حلیم ہے میں بچے بچے عورتیں عورتیں بھی عورتیں بھی جو ہیں وہ ماہر جھنڈے والے تو میں نے فوراً سب کو بلایا کہ بھائی بھائی واپس آؤ واپس آؤ ایک بہن نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے کہ بھائی جب ابھی تو میں نے بات کہی میں اپنی بات واپس لیتا ہوں کہ جو میں رکھنا چاہے رکھے ایک ماحول بنا ہوا ایک محنت کے ذریعے یعنی مام ہے بچے بچے ہاں کہ عورتیں ماہر ہیں ایک عورت کے پاس بڑی عورت تھی قرآن کی ماہر آتی قرآن کی بہن اس کے پاس رہتی تو لوگ اس کے پاس میں جاتے تھے سیکھنے کے لیے بڑی عمر تھی تو جب وہ کوئی مرد آتا تو ایک دم سخت پڑتا اس میں حضرت آصف رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے کہا کہ امی جان آپ کو بڑی عمر ہو گئی ہے اور قرآن پہ آیا کہ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة کہ بھائی جب عورتیں بڑی ہو جاتی بڑی بڑی ہو جاتی ہے تو مواقع زینت کے علاوہ تھوڑی چھوٹ چھاٹ ہے تھوڑا سا آپ تو بڑی ہو گئی آپ اتنا ایک دم سخت پڑتا بالکل ایک دم تنگ تو حضرت افسا رضی اللہ تعالیٰ تھی رحمت اللہ علیہ تو اس نے فوراً کہا آگے نہیں پڑھا تمہیں بل یہ صاف اتنا خیر رہوں کہ اگر وہ سخت پردہ کرے تو اس کے لیے اچھی بات ہے ہاں یہ عورت ہے یہ اپنے علم سے گھر کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی تھی ایک ماحول اور ایک فضا اس محنت سے بنا ہوا تھا فضا ہمدردی خدمت بچوں کی صحیح تربیت چیز وجود میں آئی تھی وہ بچہ ہرا بھرا تھا نبی علیہ السلام السلام کی محنت سے اس کو مولانا کیسے ہم سردار فرماتے تھے زمین ماجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت سے میں یہ چاہتا ہوں چلت پھرت نہیں ہے کہ خالی چلنا پھرنا کہ خالی چلنا پھرنا مطلب نہیں ہے مطلوب زندگی بدلنا ہے علم کے ساتھ ذکر کے ساتھ احتجاج دھیان کے ساتھ چاہے کوئی احتجاج ہے غفلت نہیں ہے موکمہ کی ساری چیزیں یاد ہے آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو یاد ہے ہاں انتظار کہ میرا اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے گھر میں ہے بیوی بچوں کے ساتھ میں لیکن انتظار ہے کہہ رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے ساتھ مستی مزہ کرتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ بھی اللہ کی یاد سے کافی نہیں ہے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے کافی نہیں ہے ایک بزرگ ایک اللہ والے بڑی تجارت تھی بہت مشکو بہت بھیڑ تو ایک جوان کہنے لگا کہ یہ بزرگ نہیں ہو سکتے یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے یہ تو جمیلے میں پھنسے ہوئے ہیں یہ کہاں سے اللہ والے ہاں لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے اصل چیز ہاتھ میں تصویر اور پائی جامع نہیں اصل چیز تو اندر کا بدلنا اتحاد اندر کا رخ کیا ہے یہ بنیادی چیز ہے اصل چیز ہے تو ظاہر ہے اوپر کا اثر اندر ہے اندر کا کیا ہاں ہاں اندر کیا مطلوب ہے کہ بھائی اقتدار ہے تو پھر غفلت کی جس میں بھی آدمی گنا میں میں نہیں پڑے گا یہ مطلوب ہے ورنہ نماز میں بھی قابل ہے دکان کا حساب کرے گا اللہ اکبر کے اگر گھر میں ہوگا پتہ نہیں کہیں شہروں میں ہوگا پتہ نہیں کہاں کا ہوگا اسے پتہ ہی نہیں ہے مسلم نے کون سی صورت پڑی کیا پڑا تو سلام پہننے کے بعد آدمی ہوگی جیسے وہ نکاح میں سلام کرتے تھے نا سلام والے کو ایسے اس کو کہا بھائی نماز تھا اب پتا چلا کہ بھائی نماز تھا پتا ہی نہیں ہوا کیا ہوا کچھ یاد نہیں کیا یہ غلط ہے مطلوب ہے وہ سو فیصد اشتےزار ہے بچوں میں جوان میں بوڑھے میں ہر ایک میں تو وہ جوان گیا حضرت حج کا مہینہ چل رہا ہے حج کے دن چل رہے ہیں جب حج کے دن چل رہا ہے سوال جی کا دادی حج حضرت حج کے دن چل رہا ہے حج میں چلنا ہے وہ جوان ہے ان کے بزرگ تو وہ بزرگ نے گوراً ایسے ہاتھ کھانکے رہے کہا بیٹا چل ہج کو چلتے تو وہ جب دکان سے باہر نکلے تو جوان اتنا چونک گیا کہہ رہے تو جوان کہنے لگا کہ حضرت سامان تو لے کر آؤ گھر سے سامان لو پھر چلتے تو بزرگ نے کہا بیٹا سامان میں دل اٹکا ہوا ہے سامان میں ہے آدمی کہیں کتنی مشغول جگہ پہ میں ہاں، ہے ہاں ہاں غلط کام نہیں ہو سکتا گناہ کا کام نہیں ہو سکتا یہ مطلوب ہے اس کو علم ذکر کہتا ہے ذکر عام ہے عام ذکر اس حصہ ادارے سے پیدا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت عام ہے تشکیلات عام ہے ہاں دہرے کے اپنے اپنے معمولات عورتیں برتن مانجتے مانجتے تلاوت کر رہی ہیں حیت لو بنا تندور میں روٹی پکتی لو بہنا تین پارے پورے ہو گئے روٹی بھی پکے روٹی پکاتے پکاتے تین پارے پورے ہو گئے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے سورج یاسین پوری ہو گئی ہاں وہ پڑھتے پڑھتے پڑھتے کہ جب بچے نے بولنا شروع کیا تو سورہ یاسین پوری پڑھ رہا ہے دودھ پلاتے وقت ماں سورہ یاسین پڑھ رہی اور ان کے ساتھ ایک ماحول بنا ہوا ہے صحیح مسئلہ لے کر رام کا اخلاص کا اور کیا عمل کس کے لیے نہیں عمل کو چھپا رہے ہیں اللہ کے لیے عمل کرنا کس کے لیے اللہ کے لیے ایک آدمی ایک موقع پہ ویر جماعت کا تاج لے کر آیا تو وہ تاج اس نے مسلمانوں کا جب مال پڑا ہوا تھا اس میں ڈالا تو دیکھا کہ وہ اتنی قیمتی چیز ایسی چیز ہے کہ آدمی کی آدمی کی نہیں اس کے خاندان کی نہیں اس کی نسلوں کی نسلوں کی زندگی اتنی خربوں نہیں اربوں روپے نہیں خربوں روپے اس کی قیمت وہ ڈال کے چلا تو جس سے ڈالا اس کا بھائی کون کیا بھائی کیا کام ہے کیا نام ہے کہا جس کے لیے میں نے عمل کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے جس کے لیے میں نے عمل کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے ایسا کپڑا رکھے چلے یہ نہیں کہ میں نے کہا واہ واہ واہ واہ او بھائی بڑی قربانی انہوں نے دی کہ نہیں اللہ کے لیے بلی نسلاتی وہ نسخی وہ مہیا ہے وہ مماتی العالمین کیا رہا ہمارا معاملہ اللہ کے لیے ہاں یہ چیز پیدا ہوتا اور پھر اندر کا جذبہ ہو کہ جان کہ ایک ایک سانس جان کا ایک ایک سال اور مال کا ایک ایک پیسہ اللہ نسبت خدا مندی پہ لگ جائے کل میں تو اللہ کیا اللہ کے کلمے پہ لگ جائے کہ جزو اندر سے پیدا ہو کہ میرا کچھ نہیں ہے اس کا دیا ہوا ہے اور اس کے منشے پہ لگ جائے کہ جو میرا کچھ نہیں بولے سلا تھی وہ نسختی وہ مسیا ہے وہ مما کی وقت ملا کہ اس کے منش پہ لگ جائے اس کی امت پہ لگ جائے یہ اندر کا جذبہ یہ عمل سے چیز وجود میں آتی اس لیے یہ عمل جو مسجد کے عمل بڑے مضبوط تھے ظاہر میں لگتے تھے لیکن بڑے عمل مضبوط تھے اسی چیز وجود میں آئی اور دنیا ہری بھری ہو گئی برکتیں رحمتیں والی زندگی لوگ گزارنے والے بنے سہارت والی زندگی لوگ گزارنے والے اور برکتیں تھیں پھلوں میں برکتیں تھیں دنوں میں برکتیں تھیں چیزوں میں برکتیں تھیں زندگی میں برکتیں تھیں جوانی میں برکتیں تھیں عمروں میں برکتیں تھیں اور کام کاج میں برکتیں تھیں تھوڑے سے میں بہت خوش ہو جاتا تھا کھانے میں برکتیں تھیں تو تھوڑا کھانا پچاس کھا لیتے تھے ایک کمانے والا تھا سو کھانے والے تھے برکتیں تھیں ہاں ہاں ایک کما رہا ہے سو کھا رہے آج مسئلہ کیا ہے یہ عمل چھوٹے ہیں جس سے دن نکلا ہے جس سے بے آئی کہ گھر میں دس ہے دس کما رہے ہیں لیکن چھیڑا نہیں ملتا مہینہ پورا ہوتا ہے مسائل تنگی قرضہ پریشانی ایک میں سے ہر ڈالو تو دوسرے میں سے کچھ پیسہ جمع ہوگا کہیں آپریشن آ گیا کھلا کو سے ڈیڑھ پڑ گئی فلانے چیز ایک میں ایک ایک میں چیز ہے کیا اصل چیز کیا اصل چیز وہ نہیں ہے دکانیں بڑھانے سے مال کے بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ تو جو حل ہوگا دین کے لانے سے اور دین یہ عمل سے آئے گا دین یہ سے کیا نقل و حرکت کی عام جان مال اپنی اپنی جگہ اللہ نے جان دی اللہ نے مال دیا جان ایک ایک ساتھ مال ایک ایک پیسہ اس کی صحیح ترکیب بنے ایک نظام اپنا بنانا مانا گیا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احمد کو وجود دیا اور ایک ترکیب بنائی محنت کروائی جس کے نتیجے میں ماشاءاللہ ماشاء اللہ شرابی کبابی جنا کرنے والے غلط کام کرنے والے کبابی کی اور زندگیاں بدلی صحیح رخ پر ماشاء اللہ ہو گئے تاجر کی تجارت صحیح ہو گئی ازدوا کی زندگی صحیح ہو گئی کہ جہاں جھگڑے فسادات ہوتے گھروں میں محبت الفت پیدا ہو گیا یہ بھائی چارگی پیدا ہو گئی سرسائی کو جد میں آ گئی ایک دوسروں کی ہمدردی پیدا ہو گئی اگر ختم ہو گئے کھلانا احترام کرنا اور ملنا کس کے لیے اللہ کے لیے ہاں آدمی دیتے ہیں نا ابھی کیا ہم سلام کر سکتے آتا تو سلام کرتے ہیں لیکن اندر کہتے ہیں کمڑا ہے وہ آنے کے خبر پڑے سے کہتے اگر آپ سرستی نہیں اللہ کے ساری وجود میں آئی ہے تو عملوں کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ میں کرنا ہے اس لیے اب بھی علیہ السلام کی جو تین بنیادی چیزیں تھی ایک جس میں فکر کہ پہلے نمبر پر مجھے اور آپ کو فکر مند ہونا فکر مند یہ ہمارا اپنے اندر کیسے آیا کہ تاکہ پورا دن ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور دنیا میں سات سو کروڑ انسان ہے سات سو کروڑوں کی زندگی کے اندر یہ عمل وجود میں آیا اور سات سو کروڑ کے انسان کی زندگی کے اندر یہ عمل کے ذریعے دن وجود میں اچھا، فکر مند ہونا اور نیت پورے عالم کی کرنا ہے ہم ہماری ذمہ داری کیا ہم میں سے ایک ایک ذمہ دار ہے ہم میں کیا ایک ایک کیا ہے پوری امت کا ذمہ دار ہے دنیا میں سات سو کروڑ انسان ہے سات سو کروڑ میں اور آپ کردن کرتن ذمہ دار ہے یہ نہیں کہ میں اپنے گھر کے لیے میں اپنے محلے کے لیے اپنی بستی کے لیے نہیں میں پورے آنند کے لیے یہ پورا آنند کے اعتبار سے اللہ پاک نے مجھے ذمہ دار بنایا اور یہ ذمہ داری کے بارے میں جب مجھ سے پوچھ ہوگی مجھ سے پوچھا جائے گا حضور کی امت میں ہوں کہ جو حضور کی امت میں جس نے کرنا پڑا کرنا اللہ وہ ذمہ دار ہے ہمارے ذمہ پوری امت ایسے لیے نیت پورے عالم کی کرنا محنت اپنے بس کی کرنا کہ فکر پہ پورا عالم ہو محنت پہ کیا جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں وہ پوری بستی ہمارے سامنے ہو اس لیے اس کام کی مثال اس محنت کی مثال تجارت پہ بھی دی اللہ پاک تم جی گم علی اللہ پاک ایسی تجارت نہ بتاؤ کہ تمہیں عذاب سے نجات دے اس کو تجارت کا کہ تجارت کے اندر چار چیزیں بنیادی ہوتی ہیں آدمی تجارت آگے آدمی ہوتا ہے نا اس میں چار چیزیں بنیادی ہوتی ہیں کہ نمبر ایک اس کے پاس میں اسٹاک ہوتا ہے موڑی ہوتی ہے ساری چیزیں مال سامان مال سامان کے بغیر تجارت نہیں ہوتی تو وہ جگہ ہوتی ہے مان سامان ہوتا ہے اچھی اچھی جگہ پہ وہ جگہ رکھتا ہے مارکیٹ میں دکان لیتا ہے اور دکان کو ہری بھری کر دیتا ہے مان سامان سے بھر لیتا ہے پھر دوسرے نمبر پہ خریدی پہ اور جو ہے وہ بیچنے پہ دونوں کو اس کا کنٹرول ہوتا ہے کہ خریدی کس سے کرتا ہے نقد کرتا ہے پریشان بہو میں لیتا ہے اور اپنی سیلنگ کو بڑھاتا ہے اور تیسرے کہ مان گیا ہے اداری ہے اس کو کور کرتا ہے کہ اداری کتنی گئی ہے کتنا اپنے پاس میں ہے دیتی دیتی اس کا معاملہ اور چوتھے روزانہ کا حساب ہوتا ہے کہ سو سو نے جو جنو حساب جینی موڑی جنو نو حساب باقی یعنی موڑی نہ سی جس کا حساب نہیں ہوتا کیا ہے ہاں ماشاء اللہ الحمد للہ ایسا نہیں ہوتا ایسا کرتا ہے جیسا ہم کام میں کرتے او ماشاء اللہ مسجد جی مجموعات بیٹھتی ہے ماشاء اللہ ڈھائی گھنٹے کے برابر لگتے اور ماشاء اللہ گھر گھر کی ملاقات بھی ہو رہی ہے اچھا بھائی تو پھر نمازی کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی محلے میں فساد ختم کیوں نہیں ہو رہی ہاں، تاکہ آدمی ایسی نہیں کرتا ہاں وہ تو رات کو حساب بیٹا ہو کہ کوئی بھی ہو بارہ بجے بول بیٹا کیوں سے ہاں پھر وہ مال میری برائی آئی کہ نہیں بیٹا ہاں وہ سارا پورا حساب لیتا ہے حساب کتاب چار بنیادی چیز ایسے جس محلے میں ہم رہتے ہیں نا تو چار باتیں ہمارے ذہن میں بھی ہونی ہو چاہیے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مکانات کتنے ہیں محلے میں مکانات کتنے ہیں ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے بیٹھنے والوں کو مسجد میں بیٹھنا ہر ایک کو ایسے ہی برقرا نہیں بیٹھنا چاہیے صبح کے گاڑی میں ہر ایک کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے فکر فکر سے کام چلے گا تین بنیادی چیزیں فکر محنت اور دعا ہوا اس سے گاڑی چلے گی پہلے ہمارے اس میں آنے چوپڑے میں میں ہمیں کھوپڑے میں آنی چاہیے دماغ میں ہونی چاہیے کہ کے اندر کیا کتنے مکان آتے ہیں ایسے ہی بیٹھنا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پوچھتا بچے کتنے تو گنتا ہے چوپاروں گاڑی میں بتا نہیں مکانات کتنے کہ بھائی سو مکان ہے بالکل پکا سب کو معلوم سو مکان ہے بھائی ہاں یہ دوسرے نمبر پہ بالی کتنے اس میں یہ سو مکان میں ڈھائی سو بالی ہے بھائی کی ایوریج ہے ڈھائی سو ڈھائی سو کے دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہ اچھا بھائی وقت لگا ہوا مجمع کتنا ہے اس میں وقت لگا ہوا مجمع کتنا ہے چار مہینے والے کتنے ہیں چلے والے موڑی ہے یہ اس سے کام ہوگا یہ محنت میں سب جگہ موڑی جو ہے نا بیس ٹکا ہے اسی ٹکا غائب ہے حساب لگاؤ نا تو ایسی ٹکا کیا ہے غائب آپ حساب کر لو زیادہ سے زیادہ پچیس ٹکا کام میں باقی گائے تو آدمی کو فکر ہوتی ہے ہاں ساتھی کو یہ چار باتیں سامنے ہوتی ہے نا اس کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی دکان میں مال دکھ نہیں رہا ہے اور گلے میں پیسے نہیں ہے اب چونکتا ہے کہ بھائی اگرانی آتی ندی ہاں ابرانی آتی ندی وہ چونکتا ہے وہ ان شاء اللہ ماشاء اللہ نہیں کرتا بات میں کہتا ہے لیکن چوکنا ہوتا ہے پہلے کرنا ہے پہلے بات میں چوکنا ہوتا ہے بھائی موڑی کتنی ہے چار بجے والے پچاس ہے چھ والے سو ہے ڈیڑھ سو کی موڑی اچھا تین چیزیں ہو گئی چوتھی چیز آپ کے مسجد کے امان کیسے ہے مسجد میں بیٹھتے ہو نا پھر چار باتیں ہونی آپ کی مسجد کی سطح کیا ہے تو مشورے میں نظر کرو پندرہ بیٹھتے ہیں اچھا بھائی موڑی کتنی ہے اب فوراً آدمی کے سوال پیدا ہوتا چار باتیں جنم ہوگی اگر چار باتیں نہیں ہوگی تو آدمی کیا گا ماشاء اللہ پندرہ آدمی میرے بھائی کتنے میں سے بیٹھتے ہو تو کیا کہ پپا آج تو پچیس ٹوپی بیچائی ارے بیٹا اور باقی کیا ہوا فوراً فورن اس کو لائٹ ہوگی کہ بھائی پندرہ بیٹھتے ہیں کہ بھائی ڈیڑھ سو ہے دس ٹکا ہے دس ٹا مجھ میں بیٹھتا ہے ابھی اس کو فکر ہوگا ڈھائی گھنٹے لگانے والے کتنے کتنی جوڑیاں بنی ہیں تو جوڑیوں میں فوراً وہ نظر کرے گا کہ اچھا دو جوڑی ہے تین جوڑی ہے اچھا گھر کر کتنے گھروں کی روز ملاقات ہوتی ہے تو جیسے سنا ہی نہیں کہ ابھی تک پندرہ سال ہو گئے سو فیصد گھروں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے سو فیصد گھروں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اب آپ ایک دم سوچے تھا جس گھر میں بیٹھ کر بات نہیں جس گھر میں اللہ کی بڑائی بولی نہیں گئی جس گھر میں اللہ سے ہونے کو بولا نہیں گیا اس گھر کا ماحول کیسے بدلے گا اس گھر میں خیر کیسے وجود میں آئی ہاں کہ وہ پھر اس اس, کے کے دل میں اذان کی عظمت کیسے آئے گی کہ وہ کیسے ابواؤ ہو کہ وہ تو اذان کی عظمت ایسے آئے گی کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی باتیں کرے گا اذان کی عظمت نہیں ہے اللہ کی بڑائی سے سنی نہیں ہے اللہ کیسے بڑھے اللہ کتنے بڑھے اللہ کی قدرت کیسی ہے اللہ اکبر تو وہ اذان سن کے باتیں کرے گا ہاں ہاں کہ وہ ماحول صحیح نہیں ہوگا پھر وہ کو اتنا بے بےچینی شروع ہوگی یہ چار باتیں دنیا دی کہ گش میں کتنے آتے ہیں کہ بھائی ڈیڑھ سو پوری ہمارے پاس میں دس بارہ گش میں ہوتے ہیں پہلے گش میں یہ دوسرے گھر کا دوسرے گش کا تو ہاتھ بہت برا ہے کہ بنجر بستیاں آئے ہیں پندرہ سال ہو گئے کہ وہ بنجر بستیوں کے اندر کیا بھی نماز ہوتی ہے چلنے کے لارے پڑے ہیں اور بلکہ اس بچوں کے اندر ایمان والے سے ملاقات نہ کرنے کی بنیاد پر وہ ایمان والے سے ملنا پسند نہیں کرتے یہ ابھی آئے ہیں اور اب یہ چلے جائیں گے گاؤں کے اندر ہمیں رہنا ہے ہمیں تو ہمارا ان کے ساتھ ہے اور ہمارے ان کے ساتھ میں بیٹی ویوہار ہے اس لیے وہ کیا کہتے ہیں ملاقات میں کہ بھائی ہمیں مسلمان ہتا مسلمان یہ بزرگ عمر تھی ہے یہ تو ایک دم دل پہ چوٹ لگنی چاہیے یہ ہماری بوری ہے کیا ہوگا کہ آدمی ان چیزوں کو لے کر یہ سامنے آ رہے ہیں یہ پہلے آدمی کو آدمی کے سامنے ہونا کہ اب سامنے ہو گیا اب ہر ایک کو فکر مند کرنا ہے کیا آدمی ہر ایک ہی مت کر اپنی موڑی بنانے کی بھائی موڑی کم پڑتی ہے مجھے تاکہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ بھائی کیا ہوتا ہے کہ بھائی مال تو بہت دکھتا ہے گھری برابر وقت پہ نہیں آتی کہ اب اس میں موڑی بنانے کی ضرورت ہے یہ موڑی مجھے زیادہ چاہیے پانچ لاکھ سے کام نہیں چلتا کہ دس لاکھ ہو تو ذرا گاڑی برابر چلے گی کہ بھائی پندرہ آدمی سے کام نہیں چلے گا یہ پندرہ آدمی بیٹھتے ہماری موڑی ڈیڑھ سو کی ہے اب یہ موڑی کو ہمیں بڑھنا ہے ایسا لیے بنیادی ہماری ملاقات میں ہو پریکٹیکل کے بعد سوچنے کے بعد ڈھائی گھنٹے کی ملاقات ہے بنیادی ملاقات ہے اور اس میں بنیادی ملاقاتوں میں اس میں ہر گھر میں جا کے جو ہمارے کام کرنے والے ان کی ملاقات ہر گھر میں جانا تو ملاقات کا نظام بنانا اور ملاقات کے نظام کے اندر کہ آدمی جان سکے اور گھر میں بیٹھ کر بات کرے بات ہماری گھر میں ہو اللہ کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ کی بڑائی اللہ کی قدرت بولنے کے لیے جا رہے ہیں اور نیت کیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے دل سے تاجی کی نیت ہے کہ تاجی نے دکان کیوں لگائی کہ گاؤں والا نے دودھ دمن میں دکان کھولی تھی اس لیے اسے دکان لگائی گاؤں والوں کو بریانی کی کریا نہ مل جائے گاؤں والوں کو بچارے پچیس کلو میٹر لینے کے لیے جا رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ کھولی دیا ارے وہ اس تو اس لیے ہے کہ میرا پہلے فائدہ ہو اپنے لیے وہ گاؤں والوں کا تو بعد میں ہاں ٹھیک ہے وہ گاؤں والوں کو راحت ہوگی ایسے ہماری نیت اپنی ذات کی کہ بھائی ڈھائی گھنٹے کے ذریعے میرے ایمان میں تربیت ہو میں اللہ کی بڑائی کو اتنی بولوں اتنی بولوں اتنی بولوں اللہ کے ہم کو اتنا بولوں اللہ کی قدرت کو ایسا چاہے چیزوں کو اتنا بولوں تو کو اتنا بولوں کہ پھر میرے عمل میں آدمی جب ڈھائی گھنٹے لگا کر اللہ کے بڑائی کو بولتا ہے نا تو زہر کی نماز میں فرق آ جاتا ہے ہاں ڈھائی گھنٹے لگا کر کی نماز دن بار گنا نہیں ہوتے اللہ اللہ کی مرنا ہے اسے یاد آتا ہے ساری چیزیں یاد آتی ہیں نیکی چھوٹتی نہیں ہے اور گنا ہوتے نہیں ہے چھوٹی چھوٹی نیکی بھی توڑ توڑ کے کرتا ہے وہ پھر ہونا نہیں چھوڑتا بلکہ اس آگے کا جمع مسجد میں بیٹھ کے دینے کی کوشش کرتا ہے دعوت کا یہ اثر ہے یہ دعوت کا اثر ہے کہ جس کی دعوت دو گے کہ وہ اندر کا بدلے گی اس کا تاثر ہے اس کا خاصہ ہے بدلنا وہ بدل دے گی جس کی دعوت دو گے وہ اندر آئے گا اترے گا شکلوں کی دو گے شکلیں آئے گی اسباب کی دو گے اسباب آئے گی اور اللہ کی دو گے تو اللہ سے ہونا دل کے اندر آئے گا تو اس لیے گھر میں بیٹھنا گھر میں بیٹھے کہ پہلا نفع ہم سے ہمارا ہم کو یہ ہوگا امر میں جان پیدا ہوگی پہلا نفع دعوت کا پہلا نفع ہم اس کو کیسے چلتے پھرتے نہیں احتمام کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر جم کر بیس منٹ دعوت دی جائے پانچ سات منٹ میں بات سمجھ میں نہیں آتی دیکھو پانچ سات منٹ کے کوئی پروگرام نہیں ہوتے اور بیس منٹ ایسے ہر چیز بیس منٹ ہے اس کو بیس منٹ کرو کم سے کم بیس منٹ پھر آگے بڑھاؤ کے دیا لیکن شروعات بیٹھے گا سمجھے گا تو آپ بیٹھے ہو نا تو دو تین منٹ تو آپ کو مانوس کرنے میں ہو جائے گا سگڑے ساری کیوں چالے تھے ہم پاس کیوں جائے گی آدمی اس میں بات چیت کرنے میں کیوں منٹ ہو جائے گی اب اس کو انسیت پیدا کرو اور جس کا ہے اس فیلڈ کا اس کے سے بات کرو نہیں تو وہ بھی وہ بھی سمجھے گا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ادب پال کے بیٹھ جائے گا ہاں کہ بھائی نے انسیت پیدا کرو اور جیسا وہ ہے ایسے چلو ہاں کہ آداب دیکھو اللہ کتنے ہیں لیکن اللہ پاک کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمارے مجھے سے چل رہے ہیں آپ دیکھو سلام اللہ بھی ذمہ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے جنت جنت اب اللہ کتنے بڑے ایک بڑا آدمی ہوتا ہے نا تو وہ بچے کے ساتھ میں بچے جیسا ہو جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے سامنے فلسفہ بیان نہیں کرتا کہ بڑے بڑے بیان نہیں کرتا اس کو شادی کے بغیر نہیں بتاتا اس کو تو چاکلیٹ بتاتا ہے بیٹا وہ تو چاکلیٹ سمجھتا سمجھتا ہے ہے گڑ مٹھائی سمجھتا ہے اس کے سامنے تو ہم یہ چیزیں سمجھتے تھے اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا بہور کم تاری مکنون ایسی ایسی ایسی بیوی تمہیں ملے گی ایسی اون ملے گی ایسا کھانا ملے گا ہاں یہ کیا ادھر ادھر لگے ہوئے ایسی کوالٹی ڈھونڈتے ہو ایسا ہم نے کلیئر کر کے رکھا ہے ایسا ایسا کھانا ہم دیں گے ہاں ایسا لباس دیں گے تم لباس ایسا لباس میں پہنائیں گے ہاں یہاں پہ ایک شیروانی کیا سلانے کے لیے بتانے نہیں کا لنگر دے کے پتا ہی پلا دکھاتے کرتا کہ ماں تو بالکل تازی ہوگی پہنتے ہی اس کا روپ الگ ہوگا ہاں، اور وہاں کا پرسوں بھی الگ ہوگا وہ ایک کی ہوا ایسی لگے گی کہ آدمی کئی سالوں تک مضبوط ہو جائے گا تو وہ اللہ پر سمجھا رہے تو ہمیں اپنے پلیٹ فارم سے نیچے اتر کر سمجھا ہاں، کہ گا ہاں اپنے کو نیچے لا ہے اوپر سے اپنے کو نیچے کہ گھر میں بیٹھ کر گھر کے اخبار کو لے کر اب کیا وہ سمجھ رہا ہے کیا اس کی ہے اس ستا سے بات کرنی ہے مانوس کرنے کے بعد اب بات کرو اللہ کی بڑائی کی اللہ کی قدرت کی اللہ سے ہونے کی سمجھاؤ اور اللہ کی رحمانی سمجھاؤ اللہ غفور ہے وہ بات سمجھاؤ اللہ در گزر کرنے والا ہو ہاں فضائی کی بات ہے ہاں، یہ مت کو نماز چھوڑیے تو سیدھا جائے گا نہیں بھائی کہنے والا تو بہت ہے ہم فضائی اسے اچھا، بتاؤ کہ بھائی سب کے لیے راستہ ہے ہاں نیندال میں قاتل کا بھی راستہ ہے نیلان میں قتل کیا گھبراہ بات کوئی مسئلہ نہیں بھائی کوئی بات اللہ کریم ہے رحیم ہے اچھا بھائی اچھا ہاں بھائی بہت آسان بہت آسان ہے سب تکلیفیں پریشانیاں ساری دور وہ اور آدمی پریشان ہے دن نہیں ہے تو سب پریشان بالکل پکی بات ہے وہ چاہے لاپا مار کے دال لال رکھے لیکن اندر سے پریشان ہے دن نہیں ہے تو پریشان ہے بسائی میں اور تو جب اندر گزرو گے تو پتا چلے گا تو بیٹھ کر اس کے ایمان کی بات کرنا پوری بات آپ کو اس کو پتا ہے کہ گھر کے اندر جب اللہ سے کو بولا جاتا ہے نا اللہ کی بات گھروں کے اندر کہیں جاتی ہے تو پھر اس میں بنائے مصیبتیں ٹلتی ہیں اس گھر میں سے ختم جس گھر میں اللہ سے کو بولا جاتا ہے ہاں اور یہ سیدھا میں چلتا ہے ایک ماحول بنتا ہے ماشاء اللہ دس جماعتیں بنی پندرہ جماعتیں بنی اور ہر آدمی گھر کے محٹر اللہ سے ہونے کو بول رہا ہے ایک ماحول بنتا ہے اللہ سے ہونے کا اس کا اثر ہوتا ہے جیسے علیہ السلام کے زمانے میں بھی بول رہا ہے ہاں اس کے منہ میں سے لے لیا وہ تو بولتا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے دیا تھا جیس کیا اب بھیڑیے بھی بول رہے ہیں وہ تعجب کر رہا ہے کہ بھیڑے جو ہے اس دعوت کا اثر ہے اور اس محنت کا اثر ہے اور اس محنت کا اثر ہر ایک پہنچ رہا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ پر تو اس کا اثر ہے ہاں ہر ایک میں بولنے کا ماحول ہر ایک کے اندر ہے قبر کے تذکرے کا ماحول ہر ایک کے اندر ہے آخرت کا ہر ایک کے اندر ہے پورے محلے میں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ پورے محلے کے اندر ایک ماحول ایک دفعہ بنی ہوئی ہے بولنے کی مصیبت جمع جماعت کے ذریعے ہر گھر میں بات ہو رہی ہے پندرہ میں بات ہو رہی ہے رفتہ رفتہ چار چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں سال بھر میں ماحول بن جاتا ہے صحیح روپ پر اگر محنت صحیح ترقی سے محنت ہو نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ وہ کے رسول یہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے آپ نے کہا اسے بلاؤ ان کو بلایا گیا اور اطیات میں رہتے ایسا وہ بیٹھ گیا اور بیٹھتے اس کی آنکھوں میں سے نکل گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے بھائی کیوں اپنے مالک کو ستاتا ہے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صبح میں دونوں ہم کام پہ نکلتے ہیں ایک ساتھ میں دونوں نکلتے ہیں ہاں۔ اور دن پر میں بھی تھکتا ہوں اور یہ بھی تھکتے ہیں اور یا رسول اللہ میں ان کو پورا کام کر کے دیتا ہوں کمی نہیں کرتا پورا کام کرتے اور یہ بھی مجھے کھلانے پلانے میں کمی نہیں کرتے پورا کھلاتے مغرب کا وقت ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم دونوں ساتھ میں واپس آتے ہیں یہ کے چور ہو جاتے ہیں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں یا رسول اللہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور میرے اندر بے چینی سوال ہوتی ہے کیا ماحول بنایا تھا اللہ کو اپنا کہ میرے اندر بے چینی سوار ہوتی ہے میرے اندر بے چینی سوار ہوتی ہے کی نماز پڑھی نہیں اور وقت جا رہا ہے کہ جب یہ بات میرے اندر پیدا ہوتی ہے تو اندر سے ایک آواز نکلتی ہے جس کی بنا پر ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے کہ پھر مجھے بے چینی پیدا ہوتی ہے یہ سوتے ہیں پھر واپس سو جاتے ہیں پھر مجھے ہوتا ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ان کی نماز سزا نہ ہو جائے اٹھ کہہ رہا ہے کہ کہیں ان کی نماز رضا نہ ہو جائے اور کہیں اللہ پاک مجھے یہ نہ پوچھے کہ بتا تیرا مالک تو سو گیا تھا تو تو جگ رہا تھا تو نے اپنے مالک کی فکر کیوں نہیں کی یہ اللہ جب یہ بات میرے سامنے آتی ہے اندر سے چیخ نکلتی ہے پھر یہ نہیں سو پاتے اڑ جاتے ہیں اور فکر کر رہا ہے ماحول سے محنت ایک خبر کا حشر کا سراج کا میزان کا آخرت کا ہر ایک کے اندر اس سے پیدا ایسا ماحول بنانا ہے اس کے ذریعے ہر گھر میں بات ہر گھر میں اس کا اثر ہو گھر میں بات ہو نا آپ جس گھر میں بات کرو گے نا تو وہاں کی عورتیں صحیح اوپر آ جائیں گی عورتوں کو جمع نہیں کرنا ہے ہمارے جمع نہیں کرنا لیکن جب گھر میں بات ہوتی ہے نا تو عورت کی خوبی وہ سنتی کہ کہیں بھی ہو کہ کون آیا کیا کیا بات کہہ رہا ہے وہ کام ہاتھ اس کے کام کاج میں ہوں گے کام اس کے وہاں ہوں گے تو وہ سنے گی وہ بات کو سنے گی لیکن جب اللہ کی پڑھائی اس کے دل میں پہنچے گی نا تو نقشہ بدلے گا اللہ سے ہونے کا خبر کا تذکرہ برسوں ہو گئے ہمارے بچوں نے قبر کے بارے میں نہیں سنا اور اتنی غفلت ہے کہ قبرت سر بھی کے ہم شامل ہیں مردہ ایک ہاتھ میں مردہ ہے ایک ہاتھ میں جنازہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے ہاں ایک ہاتھ میں آدمی مٹی ڈالتا ہے دوسرے ہاتھ میں موبائل سے بات کر رہے بھائی کہاں تو کھڑا ہے کون سی جگہ ہے کس کو تو نے اٹھایا ہے اور کہاں تو مٹی ڈال رہا ہے اور کیا سے بول رہا ہے میں ہلکنا دوں بس یہاں یہ غفلت ہے اسے تصویریں نہیں ہے اس کے گھروں میں تصویریں نہیں ہیں ہماری ہماری کمی ہے یہ تذکرے ہوں تو آدمی ساری چیزوں کو چھوڑ دے اور عمل کے اندر لگ جائے دنیا سے بے رقبتی پیدا ہو اور آخرت میں آنے والے کام آدمی دوڑ دوڑ کر کرے ایک ایک سنت نہ چھوٹے سنتوں کا اہتمام آ جائے زندگی میں عمل کا اہتمام آ جائے زندگی میں تو ایسے ہی بیٹھ کر ہماری بیس پچیس منٹ کی ملاقات ہے یہ ملاقات ہمیں ایسے ایسے ہمیں کرنی ہے ان کے ساتھ ہم ایسی ملاقات کریں یا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ جی جتنے پرانے ساتھی ان سے ملاقات ان کے سماج ہیں پرانے آدمی لیے ان کی ملاقات میں کرنا ہے کام جس وقت نہیں تھا انہوں نے کام کیا ہے بہت آگے ہے اس لیے ان کی عزمت ہمارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی زمانہ میں آتا انو نہیں نہیں یہ آگے ہی ہے یہ پرانے ہیں ان کی عزمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے ان ان سے کو کیا کرنا تو ان کی تشکیل نہیں ہوگی ان کو ان کے سامنے کارگزاری ہوگی کیا ہاؤس ہے છેલ્લાની જમાત બની છે સ્ટુડન્ટ બધા તૈયાર છે કોઈ લઈ જવા વાળું નથી उनके सामने कारगुजारी रखना है हाँ पुराने कभी कभी उनकी गिबत नहीं करना कभी दिल में ना आवे कहता हाँ तो बैठे लाजे चालीस वर्ष થઈ ગયા કે કામ મૂકી દીધું અમને નહીં નહીં हाँ उनका थोड़ा आपकी जिंदगी है जिस वक्त काम नहीं था उस वक्त ही खड़े हुए जिस वक्त डंडे मारे जाते थे جس وقت نکالے جاتے تھے جس وقت کھانا پھینکا جاتا تھا اس وقت یہ ڈٹے ہیں ہاں ان کا جیسے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو زندگی تھی حضرت سب سے آگے تھے یہ پرانا صدیق ہے اس لیے ایک چیز بہت آگے معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ تارے دیکھ رہی تھی اللہ کے نبی علیہ پوچھا کی اتنی نیکیا کس کی ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اتنی نیکیا عمر کی ہے معیشہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ تھوڑا گر گئے آپ سمجھ گئے کہ ایسا ہی چاہتی تھی کہ جواب میں دوں کہ ابو بکر کی نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کہ تمہارے والد کی جو غار کی رات ہے وہ ابو با... وہ عمر کی زندگی سے بڑھ جاتی غار کی رات پرانے پرانے ہیں جیسے حضرت عمر کہتے تھے کہ ابو بکر وہ غار کی رات مجھے دے دو زندگی کی نیکی دے لو قرآنوں کے عصمت دل میں ہونا چاہیے یہ ہاں ان کا درجہ پر ابستہ بھی الاولون یہ پہلی جماعت ہے وہ جن سے اللہ پاک نے کام لیا ہے تو ادھر کی بنا پر بیٹھے ہیں وہ ہوتا ہے وقتی چوک طور پر اتراؤ چڑھاؤ ہر ایک میں آتا ہے دودھ چاؤ ہر جگہ پر ہے ہے وہ ہوتا کوئی بات نہیں ان کی ہونی چاہیے دل کے اندر اور بیٹھ کر ان کو کارگزاری سنانا ہاں جب آپ کارگزاری سناؤ گے نا تو وہ تو آگ لگی ہے بھڑکے کی چراجا منیلا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے جہاں بات کرو گے تو اندر اندر اندر ایک اچھا اچھا بھائی جماعت جماعت آئی ہوئی ہے اور کوئی رہبری کی نہیں آتی اچھا بھائی میں آتا ہوں اچھا تین دن کی جماعت کوئی لے جانے والا نہیں اچھا بھائی میں لے جاتا ہوں ہاں اب یہ کچھ لگا نہیں ہے آج ہمارے یہاں اسی فیصد موڑی غائب ہے اور وجہ کیا ہے شیطان نے کام کیا ہے شیطان کام کر رہا ہے تھوڑی تھوڑی باتوں میں تھوڑی تھوڑی چیزوں میں کہ ہمارے یہاں تو ہر ایک کے ساتھ کہ آدمی اپنے کو چھوٹا سمجھے اور ہر ایک کو بڑا سمجھے اور یوں کہ اللہ تیرا فضل ہے تو نے مجھے ٹاپک ہے ہاں یہ نہیں اور جو کام بگڑتا ہے اپنی طرف اشارہ کرے کہ اللہ میرے بگاڑ کی وجہ سے کام بگڑ رہا ہے ہاں یہ مسیحا جماعت میں کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے یہ جو ہے اسی فیصد تب کا بیٹھا ہوا ہے گھر گھر کی سو فیصد ملاقات نہیں ہو رہی ہے اور محلے کا ماحول بگڑا ہوا ہے شادیاں غلط ہو رہی ہے بچوں کی جب بچیوں کی جوان بچیوں کی جوانیاں غلط جگہ پہ لگ رہی ہے راتوں میں جو ہے خرافات ہو رہے ہیں ہر گھر میں غلط غلط چیزیں وجود میں آ رہی ہے اے اللہ اس کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں یہ نہیں کہنے کا کہ جماعت بار کہ کیا کوئی کام کرتے نہیں کوئی بیٹھتا نہیں ہے کوئی سنتا نہیں ہے کوئی تیار کوئی تیار نہیں ہے میرا قصور ہے میں قصوروار ہوں اپنے کو سب سے پہلے اپنے کو قصوروار سمجھ آنا چلیے ملاقات کے پہلے بھی توبہ کرنی ملاقات کے بعد بھی توبہ آدمی معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ اللہ میں تو گندا ہوں میں تو بس یہ گیا تھا اللہ اب میں نے تو بات رکھی اب جان چھو ڈال دے حضون مصری رحمت اللہ علیہ کہ لوگ ان کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے اور پریشان ہے مجمع پریشان ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں جانور پریشان ہیں اور خیر سازی ہے اس کی سستی نماز پڑھنی چاہیے پورا مجمع آیا حضر مصری کے پاس پڑھے اللہ علیہ اب سارا مجمع حضرت سے درخواست کر رہا ہے کہ حضرت کل نماز پڑھی جائے اور اللہ کے سامنے مانگا جائے تاکہ جو ہے وہ مخلوق کو راحت ہو خیر وہ لوگ چلے گئے حضرت دونوں مصرے کا ٹھیک ہے کل پڑھتے لیکن وہ جانے کے بعد جنون مصری کی کیفیت بدلی اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو برابر کرنے لگے کہ مصری تو کیسا ہے یہ تیری وجہ سے سارا بگاڑ ہے یہ تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے اور تیری تیرے آماد کی نو سطح جس سے مخلوق پریشان ہو رہی ہے وہ کہہ رہے کہ وہ کیسی سے تاریخی ہوئی اور جنوب مصری نے چلنا شروع کر دیا اور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے راتی میں چلتے رہے اور روتے رہے معافی مانگتے رہے اور جو ہے وہ بستی کے باہر نکل گئے صبح شادی کا وقت ہو گیا مصری نے نماز پڑھی ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ اللہ اے اللہ جس کی وجہ سے تجھے بارش روک دی تھی وہ تو اس بستی سے نکل گیا وہ گنہگار تو بستی سے نکل گیا وہ تو میں تھا کہ میری وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اے اللہ اب تو بارش وہ کیفیت کہتے ہیں ہاں کہ بارش فوراً برس گئی ہے یہ آدمی کو چھوٹا سمجھنا مسئلہ ہمارا یہاں ہے کہ دماغ سیلف اسٹارٹ ہوتا ہے کہ زبان ایک دم کڑوی ہوتی ہے بول ہمارے کڑوے ہوتے ہیں بات کہنے کا انداز ہوتا ہے بھائی بات نرمی سے پیار سے محبت سے ارے بھائی ساچی بات تو کی پڑے نا ارے بھائی بہت ساری سچی بات ایسی ہے جسے دور دور سے نہیں کہنی چاہیے حق بات حق بات کہنی چاہیے بھائی کہنی چاہیے لیکن انداز بھی تو ہونا چاہیے اچھا انداز ہونا چاہیے ہاں نہیں یار کوئی بات نہیں آج نہیں کوئی بات نہیں ارے بھائی کیا تو ٹھیکہ تھوڑی آپ نے لے رکھا ہے آپ تو اپنا دیکھو تو میں کتنا دے رہا ہوں اپنے میرے گھر میں شادی ہے دوسرا میرا ساتھ دے رہے ہیں ان کا احسان ہے مجھ پر تو یہ ترتیب ہماری رہے گی اس ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے ہر ایک کے ساتھ میں ہماری شفقت ہوگی ہر ایک کے ساتھ میں محبت سے محبت سے ہم برتاؤ کریں گے یہ ہماری ملاقاتیں ہوں گی یہ اس ترتیب سے بارے ہوں گے ہاں ہاں تشکیل کا ہمارا کاموں میں لانا ہے کہ بھائی سب کو نکالنا ہے کہ جب تک نکلیں گے نہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کے اندر راحت اتنا مسلط جب یہ نکلیں گے آدمی نکلتا ہے توبہ کرتا ہے کہ تین دن جاتا ہے آدمی توبہ کرتا ہے چلا جاتا ہے رخ اپنا صحیح کرتا ہے ہاں اور چار مہینے جاتا ہے زندگی بدلتا ہے اس میں ہر ایک ہر ایک کی پوری پوری چیزیں چار چار مہینے کی ہماری مشکل ہونے کی ہے اس ترتیب سے ہمارے ڈھائی گھنٹے لگنے چاہیے یہ ترتیب سے ہمیں ہمیں لگانے ایسے ہمارے ڈھائی گھنٹے یا پھر کوئی جماعت آئی ہے بیچارے باہر کے مہمان ہیں ان کی نصرت کرو ان کو لے کر بیٹھو ہاں آپ کے یہاں سے کوئی جماعت میں گیا ہے ان کی ملاقات کرو طبقات ہے اسٹوڈنٹ ہے پنچایت ہے عصری طلبا عصری طلبا ہے ریلوے والے جہاں سے معذورین ہے یہ سارا طبقہ یہ حضور کی امت ہے سب حضور کی امت ہے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے یہ طبقات اسے لیے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے شراب پینے والا اس کو بھی لے کے بیٹھیں گے ہاں کوئی زنا کا آتی ہے تو ہم نفرت نہیں کریں گے کہ چل وزد مارا تھی مارا سلام نہیں کرنا نہیں نہیں یہ حضور کا امت ہی ہے یہ پھر ہے یہ برا نہیں ہے ہاں اس کو ہم گلے لگائیں گے بیٹھ کر سمجھائیں گے ہاں بیٹھ کر اور ہمارا سمجھانا کیا ہمارا تو ہم تو روشنی ڈالیں گے اس کے ایپ پر اس کو نقید نہیں کریں گے ان کی رات کو نہیں چھڑیں گے ہم تو روشنی ڈالیں گے اچھے چیز بلائی کی طرف اس کو لے جائیں گے کیسے ان کے کو وقت لگانا ہے یعنی کیا پھر مسلمانوں کے حق ہے کہ بھائی بیمار ہوا ہے تو کیا کرو تعزیت کرو یادت کے اندر جاؤ مر گیا ہے تعزیت پہ جانا ہے بیمار ہے یادت کے اندر جانا یہ حق ہے اس کے کہ کوئی بھی گئے اس کو خوشی کا موقع ہے اس کو مبارکباد دو کہ دکان اس نے لیے مبارکباد دو شادی ہے مبارکباد دو پوری بسی بات سمجھ جاؤ یہ نہیں کہ بھائی اللہ کا بدقبر میں کیا کیا ہے وہ چیز بجا رہے ہیں بجانے بجا اس کا کام ہے ہم اپنا کام کریں گے ہم نفرت نہیں کریں گے ہم تو جائیں گے اس کے بعد میں ایک مسجد پر جماعت ایک جگہ پہ ایسا ہی مکان تھا تو وہ شادی تھی اور شادی میں وہ لوگ باہر جیسے ڈیجے وغیرہ بجاتے تھے اور عورتیں خاص کپڑے پہن کے باہر گھر میں جا رہی نے بھائی ایسے ماحول میں بھائی جانا چاہیے ہم تو جائیں گے حضور کا ہم جائیں گے وہ پوری مسجد پر جماعت کی تو جیسے وہ گئی تو وہ عورتوں نے دیکھا کہ کچھ یہ مسجد سے لوگ آئے ان کو ایسا ہوا کہ بند کرانے کے لیے آئے تو کچھ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن انہوں نے کہا بھائی ہم تو آپ کے یہاں شادی ہے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہاں ہم تو آپ کا شادی آپ کے یہاں تو مبارکباد دینے کے لیے آئے اور یہ بات بچانے کے لیے آئے کہ دیکھو آپ کے یہاں بھارت آئے گی بچی کی شادی ہے تو ضرورت پڑے گی ہماری پوری مسجد اور سمجھ آپ کا ساتھ دے گی آپ ذرا بھی ٹینشن مت لینا کھلانے میں پلانے میں کوئی چیز کی ہو ہم آپ کے ساتھ میں وہ تو ایک دم چوک اچھا بھائی ہاں کہ بھائی مسجدوں اب اب تو کیا مردے کو تین کے کا سہارا چاہیے اب انہوں نے ماشاء اللہ شروع کر دی وہ بات جیسے شروع ہو گئی دس پندرہ منٹ بات ہوئی تو وہ عورتیں ایک ایک کر کے ساری اندر چلی گئی وہ سب ڈانڈی وانڈی ہاتھ میں رہے وہ سب دھیمے دھیمے ایک ایک کر کے ساری اندر چلی گئی ہاں اور وہ جو بجا رہا تھا اس نے دھیمے سے بند کر دیا آواز شروع کر دی اور دھیمے سے بند کر دیا اوہ ماشاء اللہ بات سمجھ میں آئی اب اس کے بعد دوسرے دن دوسرے دن یہ پہلے سے ہی جا کے بیٹھ گئے تو دوسرے دن بیٹھے تو کوئی پروگرام نہیں کوئی بینڈ باہر نہیں کچھ نہیں بند اور دیکھا انہوں نے اپنی بات کر یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں رومالی پہن کے باہر نکل رہی ہاں اور بوڑھی عورتیں باہر بیٹھی تھی ہاتھ میں تصویر لگے تصویر پڑ رہی یہ کیا ماحول تھا بات کے ذریعے کا ماحول بدل گیا ایک حمل ہے ہمارا چھوڑنا نہیں چاہیے اس کی خوشی میں ہاں موت میت ہے تعزیت میں آپ دو بھائی گھبرا مت جنازے میں ہم شریک ہوں گے اور جنازے میں شریک ہوں چاہے رات کو دو بجے جانا پڑے کہ یہ بہت میں اس میں نقصان ہوگا یا تسلی دو ہاں بیٹھ کر اس کو تسلی دو بات کر وہ سمجھے گا صحیح اچھا، اصل خیر میرے یہ لوگ مسجد بار جماعت ہے ایسا ماحول میں بنانا ہے کہ ماحول ہمارا بنے اور جب ماحول آپ کا بنے گا نا اب اس کے بعد عمل کی دعوت کو کہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جاوے کہ بھائی دیکھو کرنے کے لیے گھر میں تعلیم نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی نورانی باتیں اس کے یہ نفے ہیں کہ بھائی سنو گے نا ماشاء اللہ گھر میں ماحول بدلے گا تو نماز کا فتح سنو گے نماز کا ذوق و شوق پیدا ہوگا ہاں ایک نیا آدمی اب فضائل سن کر آیا تو سگات پڑتا تھا اور کو تصویر پڑ گئی کئی سالوں کے بعد وہ آیا کہنے لگا کہ صاحب بیس سال مجھے ہو گئے میں میں پہلی بار نے اس کے سنے تھے آج تک وہ تصویر مجھ سے نہیں چھوٹی نہیں سے شوق پیدا کرنا گھر کے اندر شوق پیدا ہوگا ہاں کہ وہ پانچوں بنیادی چیزیں پھر اندر سے وہ چیزیں پیدا ہوگی مرنا ہے مرنے کا استظار پیدا ہوگا خرچ کرنا ہے صحیح روپ پر خرچ کرنا ہے وہ ساری باتیں وجود میں آئے گی یہ فضائی گھروں کے اندر شروع کر دیں اور آپ دیکھیں نا کہ گھروں میں جب فضائل شروع ہوں گے نا تو گھروں میں سب سے پہلے نقشہ کس کا بدلے گا عورت کا بدلے گا عورت کے اندر بڑی تعداد ہے بڑی زبردست صلاحیت ہے عورت کسی چیز کو لیتی ہے نا مضبوطی سے لیتی ہے اس کی قیامت ہے ان کے اندر ہاں یہ دینداری شریف ہے ورنہ عورت کے پیچھے آپ پھنس جاؤ دیکھو ٹیڑھی ٹیڑھی پتری سے پیدا ہوئی ہے یہ پیدا ہی کیا تو ٹیڑھے پن سے کام چلانا سیدھا کرنا چاہتے تو ٹوٹ جائے گی ہاں بلکہ آپ کو سیدھا کر دے گی اور گھر میں آدمی کی چلتی نہیں ہے ہاں اللہ نے اس کو خوبی دی ہے اچھے اچھے کو وہ کیسے بات کر کے اس کو کیسے اتارنا ہاں بچی کا رشتہ وہ چاہے کہ ماں ہوگا ہاں گھر میں فرنیچر وہ چاہے کہ ایسا آئے گا گھر میں کھانا وہ چاہے گی چاہے وہ آپ کو دس بار پوچھے گی کہ سوکھا ہوجے ہاں حاجی صاحب کے اس کو کھلانا ہے اس کو تو جو کھلا رہا ہے وہ طے کیا اسے وہ عجیب آپ کو اتار رہا ہے پوچھے گی دس بار پکائے گی وہی ایسا خوبی اس کے اندر اگر ایک خوبی دین میں استعمال کرے ہاں تو پھر وہ آپ کا تعاون کرے گی یہ خوبیوں میں آپ کا آپ کا ساتھ دے گی آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے گی آپ کا راز دبائے گی ہاں اس کا باپ پوچھے گا نا کہ بیٹا کیا کھایا حالانکہ گھر میں پھا ہیں لیکن وہ کیا کہیں گے کہ بچان اچھی جگہ کھا کر آئے بالکل فکر بہت خوش ہو رہے اگر دینداری اس کے اندر ہے تو وہ آپ کی فکر کرے گی بچوں کی فکر کرے گی ہاں آپ کا ہر لائن میں ساتھ دے گی پورا پورا ساتھ دے گی وہ ایک جگہ پہ تشکیل ہو رہی تھی تو اوپر سے پانچ سو کی نوٹ گری ہاں تو اوپر سے پانچ سو کے لوٹ گئے لیکن عورت ہے کہ بھائی میں تیار ہوں اس کو لے جاؤ آپ چار مہینے <laughs> سمجھ میں آیا کیونکہ چار تشکیل والے تشکیل ماحول بن گیا ہے سمجھ میں اب جب عورت نے طے کر لیا تو اس کو ہر میں جانا ہے ایک جگہ پہ ایک آدمی گھر میں داخل ہوا تو گھر میں داخل ہوتے ہی چہرہ گرا ہوا تھا تو عورت نے اس کا چہرہ پڑھ لیا دیندار یہ تعلیم کا اثر ہے ایک ایسا ساتھ دیتی عورت تو دیکھا کہ کچھ مسئلہ ہوا ہے وہ گھر میں آیا پانی وانی کیا بات ہے پوچھا اپنے شوہر سے کیا بات ہے کرنا کچھ نہیں کرنا کچھ بات ہے چہرہ بتا رہا ہے سمجھدار چہرہ پڑھ لیا ہاں ورنہ تقاضے ہوتے ہیں سر گھستے ہی یہ باقی ہے یہ باقی ہے یہ بھی لے فلانا ہے فلانا ہے بس آدمی اس میں ٹینشن میں باہر بھی ٹینشن اندر بھی ٹینشن اور اگر دینداری ہے کہ اس ماحول میں تعلیم کے ماحول میں اس کو رنگا ہے اب وہ رنگ جاتی ہے وہ دیکھتے کہتے کیا مسئلہ ہے کہا بھائی تشکیل ہوئی بیرون کی ہاں یہ کیا جواب دیا آپ نے تشکیل ہوئی آپ کی بیرون کی کیا جواب دیتا گزشتہ بیرون میں گیا تو آپ کے زیورات برتن بیچ کے گیا اور تو کچھ ہے بھی نہیں کیا میں کہتا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا آپ کو جواب دینا چاہیے کیسے میں جواب دیتا کیا کرتا تو وہ مشورہ دے رہی ہے ارے یہ گھر تو دیا ہے اللہ نے یہ گھر بیچ دو کرائے کے مکان میں رہیں گے یہ عورت کرائے کے مکان میں رہیں گے لیکن پکا تو پورا کریں گے اندر جذبات ہے تعلیم کے ذریعے ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے کہ خروج کے ذریعے عورت کا مزاج بن جاتا ہے اور پھر بچوں کو وہ بناتی ہے گستامی باص گامی جنید بغدادی ہاں یہ صحابہ جتنے بنے تھے چھوٹے چھوٹے پندرہ سال تیرہ سال بارہ سال گیارہ سال اندر کے جذبات تھے حضرت اسلم رضی اللہ رافی رضی اللہ دیکھو چھوٹے چھوٹے اندر کے جذبات کے ماں ماں ان کو پتا ہے مائیں پھر ایسی ہوتی ہے کہ نکلنے والے بچے پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماحول اس تعلیم کے ذریعے بنتا ہے پھر ماحول آگے بڑھے گا دعوت کا ماحول بنانا ہے تعلیم کا ماحول بنانا ہے مسجد کی تعلیم میں مردوں کو بٹھانا ہے پابندی کے ساتھ میں اور ہر گھر میں تعلیم کو جو ہے وہ زندہ کرنا ہے اور پھر نبی کی سنت کو ہر ہفتے زندہ کرنا ہے کہ ہفتے ایسے ہی پھر نکل کر ہر ایک اس پہ آمادہ کرو گے درش کے ذریعے ہاں اس کے ذریعے باطل ٹوٹے گا باطل کو توڑنا ہے جاندار عمل ہے اس کا خوب پابندی کرنا کہ پورے سارے کے سارے لوگ کرنے والے بنے اور دونوں در دونوں نمازوں کے درمیان پورا پاری کر کے پھر گش کو جو ہے وہ کرنا ہے یہ پاری کر کے اور ایک ایک گھر کو نشانہ بنا ہے ایک ایک گھر میں کوشش کرو دس دس آدمی کی جماعت بنے اور سو فیصد لوگ صبح سے اس کی محنت ہونی چاہیے تاکہ جاندار ہو لوگ روزہ رکھتے تھے لوگ صبح سے شام تک گناہ سے بچتے تھے آج کا دن کافی اس گز کے اثرات ہوتے تھے اگر بابا کوئی پریشان آدمی آتا تو بولنے میں جا کر اور گز سے مار اور پھر پورا کے گراؤنڈ دعا مانگ ایسا من نہیں سمجھ کہتے کہتے کہ میں تمہارے پیروں میں سے باتی کو دبتا ہوا دیکھ رہا ہوں ایسا عمل ہے ریڑھ کی ہڈی ریڑھ کی ہڈی گز کے ذریعے آ جاتا جو دعوت صبح میں دیے نا وہ دعوت میں ہفتے بھر میں جان آ جاتا ہے پھر آپ کی روز کی دعوت میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے گز کے ذریعے اس میں پہلا گز ہمارا پابندی سے پھر دوسرے گز کا خود ایسا اہتمام کرنا ہے بنجر کی بستیاں ایسی گوڑتی ہوئی ہے جو کہ میں نے کہا نا طلبا نہیں ہے نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے ابھی آپ صبح کارگزاری سدائی گھر میں اتنی تعداد ہے مسلمان اس کے گھر میں بیٹی کا رخ کہیں اور ہے بیٹے کا رخ کہیں اور ہے بیوی کہیں اور جگہ جا رہی ہے ایک ہی گھر کے اندر کم ہے ہاں لیے ہم سب کو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری بستی کے قریب جوار میں پچاس ساٹھ کلو میٹر سولہ کلو میٹر میں جو کوئی مکان باقی نہیں رہنا چاہیے ایسا کوئی بستی قریب میں باقی نہیں کہ دوسرے گز کے ذریعے اس بستیوں کو جو وہ زندہ کرنا ہے یا دو ڈھائی مہینے تین مہینے وہاں گش کرنا جم کر اور وہاں پھر ان کو ماحول میں لانا اس اس ماحول کے اس رنگ میں لانا کہ اس میں آئے تاکہ وہ سمجھے کہ اچھے ماحول میں ہر ہر آدمی اچھا ماحول پسند کرتا ہے اس کی فطرت ہے اچھا ماحول ہر آدمی پسند کرتا ہے اس کو ماحول بنانا پڑتا ہے اس کا ماحول قریب بھی بچوں میں بنا اور ایسے پھر تم کو جو دور ہے تین دن کے ذریعے یہ تین دن کے ذریعے یہ تین دن کے ذریعے کہ آدمی اپنے عمل میں پابند رہے گا ہاں اپنے حکمت عمل کرے گا اپنی دعوت میں جان پیدا کرے گا اپنے اندر پابندی پیدا ہوگی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پنکھا بند کرو نا تو چلتا رہتا ہے تین دن لگے ستائیس دن صحیح چیز ہوگی صحیح کاروبار صحیح فکریں شریعت اور سننا گھر میں ساری چیزیں اور جہاں تین تین ستائیس دن پورے ہو گئے اور تین دن نہیں لگے تو پھر دوسری چیزیں شروع ہوگی اس لیے دسواں حصہ ہمیں کرنے کو کہا گیا دسواں کر لو صحابہ کو نو حصے کہا گیا ہمیں دسواں کرنے کو یہ دسواں کر لیں گے تک پہنچ جائیں گے یہ کام ہمارا بن جائے گا یہ تین چیز کے ذریعے تو تو ایک اپنے آپ کو پابند بنانا پابند بنانا مہینے کے کم سے کم بارہ مرتبہ تین دن لگے چیز لگ رہا ہے گیارہ مرتبہ دس مرتبہ کم سے کم ہمارے تین دن لگنے چاہیے اپنے آپ کو پابند بنانا آپ دیکھو پابند ماشاء اللہ آپ ہی کے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں ماشاء اللہ مرحوم ڈاکٹر ارشد صاحب تین دن کبھی ناکامی نہیں ہوئے نہیں ہوئے کتنی پابندی تھی ایک نمونہ بھی لوگ نکاح کا مشورہ کے لیے نہیں آتے تو تاریخ بدل دیتے کہ بھائی یہ کے تین دن ہے یہ بولا ہفتے میں جائیں گے ان کے تین نہیں نکاح کی تاریخ بدل دو رشتے کی تاریخ بدل دو کام کاج کی تاریخ بدل دو لوگوں میں یہ بات بات ایسے ایسے پابند پابند بننا ہے اپنے آپ کو پابند بنے جب محنت کے ذریعے آپ نے اپنے آپ کو پابند بنا یہ مطلوب ہے اپنے جاتے ہیں میرے تین دن کتنے لگتے ہیں یہ تین دن ہمیں لگانا اور صحیح لگانا پورا بہتر گھنٹے کا نور ہوتا ہے ہاں جیسے سلام آپ نے اللہ اوپر کہا چار آتا سنت کے لیے ہم نے باندھی اللہ اوپر کا اب سلام پھیرنے تک وہ عمل پورا ہوگا ایسے تین دن بہتر گھنٹے ہیں کہ گیارہ بجے آ گئے بارہ بجے آ گئے نہیں روانگی کی بات اس کا فائدہ ہوتا ہے کرنے کے کام آدمی یاد رہتے ہیں یہ کام کرنے کے فضائی لے یہ کام کرنے کے سیے فضائی لے یہ چار چیزیں خوب کرنے کی عوام اس کے اندر آتے ہیں یہ چار باتیں وہی ہے خوب کرنے کی ہے دعوت خود ہے عبادت کا خوب اہتمام کرنا ہے اسی لیے میں اپنے آپ کو لگانا ہے کہ آدمی ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ لگے گا پابند پابند آدمی بنے گا کرنے کے کام میں لگے گا پانچ دس کرنا ہے انفرادی عمل کرنے اجتماعی عمل جب آپ تین دن میں بات سنے گا زندگی کو اس کو کرتا رہے گا انفرادی جی، عمل میرے چھوٹنے نہیں چاہیے تاکہ میری چھوٹے نہیں چاہیے وہاں میرا چھوٹا نہیں چاہیے پابندی اس کے اندر آئے گی اجتماعی عمل کی اہمیت آئے گی مسجد کی تعلیم کی اہتمام کرے گا کہ بھائی انفرادی عمل کا پہاڑ اجتماعی عمل کا ذرہ اجتماعی عمل کا ذرہ بڑھ جائے گا کہ وہ تاریخ نہیں چھوٹے گا اس کی بھائی عمل کوئی نہیں چھوٹے گا نیا آدمی بات کرنے والا ہے سب سے آگے بیٹھے گا ہاں یہ نہیں کہ بھائی نیا آدمی بات کر رہا میں بار دس ہو رہا ہے اور میں باہر ایسا نہیں ہوگا اہمیت اس کے اندر آئی کہ بھائی مجھے سب سے پہلے بیٹھتا ہے میں آگے سب سے پہلے بیٹھتا ہوں یہ زبان کی ایسی کرنا کہ پورا عورت جہاں جائے وہاں سے کوشش کرنا نقد تین دن کی سے لے کے آنا نقد ان کو اٹھاؤ تاکہ وہ دقت جو وہ ان کو بیچنا ہے وہ تین دن کے دن یہ نقشہ بدلو گے ایک آپ کی محنت ہے دو تین مہینے لیکن ایک مہینے میں نقد جماعت آپ نے بنا کر بھیجی جتنے گئے ہیں زندگیاں پلٹیں گی یہ تین دن کے ذریعے زندگی پلٹ جاتی ہے رخ رخ فری ہو جاتا ہے آدمی وباہ کرتا ہے ایک بزرگ فرماتے کہ ہم گش کر رہے تھے تو گش کرتے کرتے جوان کو دیکھا کہ نشے کے اندر تھا ہم اس کو پکڑ کے لے کر آئے مسجد میں لے کر آئے جوان کو نشے میں پڑا ہوا تھا ہم اس کو لے کر آئے نشہ اترا نشا کا اتارا اس کو پھر مسجد کے اندر بٹھایا اور نشا چبا صبح بن رہی تھی اس کو بھی تیار کر دیا بھائی تین دن لگا دیا اس نے کہا میں تو شرابی ہوں اور شراب تو میری چھوٹتی نہیں ہے شراب تو میری چھوٹتی نہیں ہے اور شراب پکٹ تو میں ایک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا تو اس نے کہا اچھا بھائی تو شراب لے کے چل شراب کی بوتل لے کے چل لیکن اس کو تو جو ہے نا استنجا میں رکھنا بیت الخلا کے اندر رکھ دینا مسجد میں مت رکھنا اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ شراب کی بوتل لے کر چلا اب پہلا دن گزرا ہے اور رات ہوئی تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ رات میں مسجد میں چیخنے کی آواز آ رہی ہے میں ایک دم اڑ گیا بستر میں سے کہ کسی ساتھی کو تکلیف ہے کوئی پریشان ہے کسی کو درد ہے اور درد کے اندر وہ چیخ رہا ہے وہ ایک دم سے اٹھے اور اڑ کر وہ چلنا انہوں نے شروع کیا کونے میں گئے تو کونے میں دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے اور قریب گئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان ہے وہ جو شرابی نوجوان وہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہے اور سب چیز کر رہا ہے اللہ کے سامنے گر گرا رہا ہے کہتا ہے میں بھی اس کے پیچھے میں بیٹھ گیا اور وہ جو دعا مانگ رہا تھا میں بھی آمین کہنے لگا عجیب کیا کیا کہ تین دن سے روپ بدل جو بدلتا ہے اس لیے نقد جماعت جانا نقد جماعت وہاں سے کہ ان کو نقد اٹھانا ایک رواج بنانا بارہ جماعت ہماری مسجد سے جا رہی ہے بارہ جماعتیں نقد سے بارہ جمع در مہینے اس کو نقل لے کر آئے دیکھو کیسا بھی ماحول ہوتا ہے کو جمع کا جو ہے وہ واپس بن جائے اور واپسی میں لانے کے بعد جتنے وقت لگے اپنے آپ کو پابند بھرے واپسی کی بات تو سمجھانا کہ بھائی ایسا کام نہیں کرنا ہے ایسی چیزیں نہیں کرنی اب غلط کام چھوڑ دے اب غلط چیزیں چھوڑ دے سر یہ تو سنت کا اہتمام کر یہ امال ہے اس امال کو تو کرتا رہے گا اندر پانی پہنچتا رہے گا اور وہ جاندار بنتی چلی جائے گی اور کامل دین آئے گا تو بزرگوں یہ امال ہے اس کو ہم سب کو کرنا ہے تو بھائی کرو گے ارے کرو گے سب نیت کرتے ہو سب دیکھو اب تک جو ہوا ہم آگے کچھ ہوگا سال ہے سال میں مجلس بدلی سے ہوتی ہے آپ کی ہر سال ہوتی ہے پانچ عمل کی مجلس سے اس کی بھی بات ہر سال ہوتی ہے لیکن آج تو فیصلہ کرو طے کرو کہ اب جیسے کہا تھا ایسا ہمیں کرنا ہے ہاں، ایسا ہم کریں گے اپنے مشورے کو جاندار بنائیں گے ڈھائی گھنٹے ماشاء اللہ ہے اس کا اہتمام کریں گے صبح کے وقت کے اندر لگائیں گے صبح میں برکت ہے صبح کے وقت کے اندر لگائیں گے پابندی سے کریں گے دونوں تعلیم پابندی سے کریں گے اور اپنے مہینے کے تین دن ہفتہ طے کر کے تین دن لگائیں گے اور سالانہ اپنا مہینہ طے کر کے چلا چار مہینے کوشش کریں نہیں ہے تو کم سے کم چلا ہمارا پابندی سے لگائیں گے تو بھائی سب طے کرتے ہو اب تو بیٹھنا ہے ایک گھر کا کھڑا کریں گے بیٹھے اور جو پرچہ آپ کو دیا گیا اس پرچے کے مطابق اس کے اندر جو